وقال رسول الله الله الله صلى صلى عليه عليه وآله وسلم وسلم من أتى هذا البيت فلم يرقص ولم يفسق رجع كيوم أمه أو كما قال معزز کچھ ہی دن کے بعد ماہ کی شروعات ہونے والی ہے ماہد الحجہ میں اسلام کا جو اہم پانچواں رکن ہے اسے انجام دیا جاتا ہے اسی لیے دلحجہ کے شروع کے دس دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایام علب حب اللہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جن دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو ان دس دنوں میں کرنے سے زیادہ بہتر ہو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی مگر ایسا شخص جو اپنی جان اور مان لے کر کے نکلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور واپس نہ آئے ورنہ ان کے علاوہ جو بھی نیک انسان اعمال کرتا ہے ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ دلحجہ کے شروع کے دس ایام ہیں پہلی تاریخ سے لے کر کے دلجا کے دس دس تاریخ تک اور آج عید القادہ کی اٹھائیس تاریخ ہے کل انتیس تاریخ ہوگی اگر چا, اگر چار نظر آ جائے گا کل تو اتوار جو ہے دلجا کی پہلی تاریخ ہوگی اور اگر تیس کا مہینہ ہو گیا تو پھر پیر جو ہے اتوار کا سمجھ لیجئے کہ پہلا یعنی پہلی تاریخ ہوگی تو اس طریقے سے دلجا کے شروع کے دس دنوں کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے اور جو انسان قربانی کرنے والا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت اپنے ناخون کو اور اپنے بال وغیرہ کو نہ کاٹے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے یعنی جس کی طرف سے قربانی ہوگی جو گھر کا مالک ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال وغیرہ کو نہ کاٹے ناخون نہ کاٹے البتہ گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ اپنے بال اور ناخون کاٹ سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور جو گھر کا مالک ہے سرپرست ہے جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں دیگر لوگ اپنے بال اور ناخن کو کاٹ سکتے ہیں لیکن داڑھی کا مڈانا ہمیشہ کے لیے حرام ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کا شان نظر آ گیا کہ میں داڑھی مڑا سکتا ہوں نہیں مڑا سکتا ہوں تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ داڑھی مڈانا شریعت کے اندر ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کا رمضان سے دلحجہ سے دلقاضہ سے کسی بھی مہینے سے تعلق نہیں ہے داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ داڑھی کو معاف کر دو مشرقین کی مجوس کی مخالفت کرو اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ داڑھی یہ رکھنا ضروری ہے اور جو لوگ سنت کہتے ہیں تو سنت کا مطلب طریقہ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے کہ اگر آپ رکھیں گے تو ثواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا یہ سنت کا معنی نہیں ہے کیونکہ سنت شریعت کے اندر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو اس معنی میں کہ اگر آپ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا اور دوسرا اس معنی میں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا جیسے اور سنتیں ہوتی ہیں جیسے مان لیجیے اس دوار کی سنت ہے فجر کی سنت ہے یا اس طریقے سے گھر میں داخل ہو سنت ہے کہ انسان سلام کرے اگر آپ سلام کریں گے ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا تو یہ سنت اس معنی میں بھی ہوتی ہے اور ایک سنت یہ ہے کہ جو اسلام کا طریقہ اسلام کی پہچان تو یہاں پر جو سنت کہا جاتا ہے وہ یہ اس معنی میں ہے کہ داڑھی رکھنا اسلام کی ایک پہچان ہے مسلمان کی ایک پہچان ہے اس لیے داڑھی رکھنا شریعت کے اندر واجب اور ضروری ہے اس کو انسان کو معاف کر دینا چاہیے اس کا منڈانا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے تو داڑھی کبھی بھی منڈانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے چاہے وہ درجا کا مہینہ ہو یا کوئی اور بھی مہینہ ہو تو یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ دلجا کا چاند نظر آنے کے بعد لے کر کے موچ کاٹنا یا اس طریقے سے ناخون کاٹنا یہ کیا ہے ان کے لیے منع ہے جب قربانی کر لیں اس کے بعد یہ اپنے موچ کو اور اس طریقے سے ناخون وغیرہ کو کاٹ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے امام نے سیاح رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں سب سے بہترین دن دلجا کے شروع کے دس ایام اور راتوں کی جہاں تک بات ہے تو راتوں میں سب سے بہترین راتیں رمضان کی آخری دس راتیں ہیں جن میں انسان اعتکاف کرتا ہے اور شب قدر آتی ہے لیکن دنوں میں پورے سال میں سب سے بہتر دن جو ہیں وہ دلحجہ کے شروع کے دس ایام شروع کے دس دن ہیں ان دس دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ رب العامین کو بہت زیادہ محبوب ہے نیک آمال صدقہ تو خیرات کرنا نوافل کے اہتمام کرنا روزے رکھنا خاص طور سے عرفہ کا روزہ نو تاریخ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العامین اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا دو سال کے گناہوں کو عرفہ کا روزہ دو سال کے سابقہ گناہوں کو اللہ بانی مٹا دیتا ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا صدقہ تو خیرات کرنا نوافل کا اہتمام کرنا جتنے بھی نئے کام ہیں ان کا کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے انہی دنوں میں اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے جو اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے اور امام بن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر اسلام کے تمام ارکان پر انسان عمل کر سکتا ہے تمام ارکان پر باقی اور جو دن ہیں ان دنوں میں انسان اسلام کے تمام ارکان پر عمل نہیں کر سکتا اسی لیے ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ولی اللہ علن حج البئی کی علیہ سبیلا کہ اللہ رب العالمین نے جو کھانے کعبہ کی زیارت کی سطاعت رکھتا ہو اس کے پاس مال مال بھی ہو اور بدنی سطاعت ہو تو ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے فی ہے آیا بینات اس خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں موجود ہیں من دخل کان آمینہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ کیا ہو گیا اس کو جو ہے وہ امن و امان میں ہو گیا وہ امن و امان میں ہو گیا یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام میں جو داخل ہو گیا اس کے لیے امن و امان ہو گیا تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ علی یعنی بیت اللہ کی زیارت اور حج کرنے کو اللہ رب العالمین نے جو استطاعت رکھا ہے جس کے پاس مال ہے اور بدنی اور جسمانی استطاعت ہے ایسے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرد کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے حسین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راضی کہتے ہیں کہ بنیاد اسلام علم شہادت اللہ الہ اللہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلی بات ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ ان محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ اقام صلاح نماز قائم کرنا وہ اتائی زکا زکات دینا وہ سو میں رمضان رمضان کے روزے رکھنا وہ حج من استطاع علیہ سبیلا اور بیت اللہ کا حج کرنا جس کو اللہ رب العالمین استطاع سے نوازا ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک بندے پر حج کو فرض نہیں کیا اس بندے پر فرض کیا جس کے پاس مالی استطاعت ہو اور بدنی استطاعت ہو تو حج کرنا یہ اسلام کا اہم پانچواں رکن ہے جس کو اللہ ارب طاقت دے اسے زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو لکھ دیا تم حج کرو تو کسی صحابی نے پوچھا کیا ہر سال حج کرنا ہے تو آپ خاموش رہے پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا پھر آپ خاموش رہے تو آپ نے کہا زندگی میں ایک بار اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیشہ ہر ہر سال فرض ہے تو تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے لہذا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے جس کو اللہ حرب العالمی نے مال سے نوازا حج کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہو اور وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی بن کر کے مرے چاہے نسرانی بن کر کے مرے اللہ حرب العامین پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا جس پر اللہ ہر نے حج فرض کر دیا وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے میں چاہتا یہ ہوں کہ ایسے آدمی کے اوپر ٹیکس لگا دوں ایسے آدمیوں پر ٹیکس لگا دوں جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج کرنے نہیں جاتے آپ اندازہ لگا لیں کہ دین اسلام کے اندر حج حج کی کتنی اہمیت ہے آج اپنے معاشرے کا ہم ماحول دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں پر حج فرض کر دیا ہے لیکن حج کرنے کے لیے وہ نہیں جاتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں محلات ہیں سب کچھ موجود ہے پیسے بھی ان کے پاس موجود ہیں جسمانی ستاج بھی موجود ہے مملکت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں لیکن مختلف بہانے بنا کر کے وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے میرے بھائیوں بہت بڑی محرومی ہے یہ یہ بہت بڑی غلط چیز ہے یہ حج جب فرض ہو جاتا ہے اسی سال حج کرنا ضروری ہوتا ہے تمام ارکان آپ دیکھ لیجئے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا ضروری ہے رمضان آ گیا رمضان رکھنا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری ہے زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی اسی سال زکوٰۃ دینا آپ کے لیے ضروری ہے جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو انسان اسی سال کرتا اس کے لیے مؤخر کرنا اگلے سال کریں گے اگلے سال کریں گے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی پر حج فرض ہو جائے وہ کر لے کیونکہ اس کے آگے کیا اس کو پیش آ جائے گا وہ نہیں جانتا ہوتا سکتا اس کی موت ہو جائے ہو سکتا ہے اس کو بیماری آ جائے ہو سکتا ہے اور کچھ ہو جائے غریب ہو جائے اللہ سے اور فقیر ہو جائے لہذا جب انسان کے اوپر حج فرض ہو جائے ایسے آدمی کے لیے کرنا ضروری ہے یہ بڑی محرومی ہے کہ یہاں لوگ پچیس پچیس سال رہتے ہیں تیس تیس سال رہتے ہیں ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتے حج کرنے کے لیے نہیں جاتے لہذا ایسے آدمیوں کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین پر فرض کیا ہے تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ انسان جا کر کے حج کی ادائیگی کرے اور حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ کو حج کرنے کے لیے آئے اور وہ شہوانی باتوں سے شہوانی کاموں سے کس فضور سے دور رہے تو آپ فرماتے ہیں تو رج اس دن کے طریقے سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے ایک حدیث میں فرماتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری مسلم کے ویز اللہ کا فارت اللم بینا الحج المبر صلی اللہ الجنہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یعنی اس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سواتش رہی حج مبرور جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس حج کے اندر انسان نیکیاں کرتا ہے جس حد کے اندر انسان غلط کاموں سے دور رہتا ہے حلال کمائی سے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ اس کا اور کچھ بدلہ نہیں ہے اس طریقے سے ایک حدیث نہ فرماتے ہیں حج والعمرہ عمرہ فیان فقر الغروب قبائین خبص رخب سلحدیب الدہ کیا فرماتے ہیں کہ حج کرو عمرے کرو یہ دونوں گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جس گناہوں کو فقر فاقہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹھی لوہا سونا اور جو ہے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہیں بھٹی میں جب آپ سونا ڈالتے ہیں سونا کنڈن بن کر کے نکلتا ہے سارے میل کچل دور لوہا بھٹی میں ڈالتے ہیں جو بھی کچڑا ہے سب نکل جاتا ہے اور صحیح سونا بن کر صحیح سونا لوہا بن کر کے نکلتا ہے اس طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو اس طریقے سے دور کر دیتے ہیں جیسے لوہا بھٹی جو ہے بھٹی جو ہوتی ہے لوہا اور سونے کو میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس طریقے سے انسان کے مال کے اندر اللہ حربان اضافہ بھی کرتا ہے جو آدمی حج کرنے جاتا ہے اور عمرہ کرنے جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق جمع کرتا ہے تو اللہ حربان اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے اور اللہ حربان اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اس طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں بیعت کرنے سے پہلے میں کچھ آپ سے شرط لگانا چاہتا ہوں میں نے بہت گناہ کیا ہے بہت گناہ کیا تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر میں اسلام قبول کر لوں تو آپ نے فرمایا عمر اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس طریقے سے ہجرت سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج بھی سابقہ یعنی گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو حج کرنے سے اللہ ابراہین گناہوں کو مٹا دیتا ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کیا لہٰذا میرے بھائی جس کو اللہ اربان مال دے بدنی سے ہو قبل اس کے کی فقیر ہو جائے قبل اس کے کی بیمار ہو جائے قبل اس کے کی کوئی پریشانی اور ضرورت اس کے سامنے آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے یہ سب بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے ہمارے بڑے بھائی نے حج نہیں کیا ہے یا اس طریقے سے ابھی ہماری بہن کی شادی باقی ہے ہماری بیٹی کی شادی باقی ہے ابھی ہمارے پاس گھر نہیں ہے یہ سارے بہارے نہیں چلیں گے یہ سارے بارے نہیں چلیں گے اللہ ربرامی نے آپ کو مال دیا ہے جتنا مال چاہیے حج کے لیے اتنا اگر آپ کے پاس ہے تو حج کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ ربرام نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا ہے باقی زندگی کماتے رہیے گھر بنائیے بیٹی کی شادی کے لیے کون آپ کو منع کرتا ہے لیکن ایک سال کے لیے اللہ رب العالمی نے آپ پر زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے لہٰذا اللہ سے ہمیں خوف رہنا چاہیے اور جن کو اللہ رب مال نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اسے عمل کی ادائیگی میں جلدی کرے تاخیر کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اللہ ہر برامین ہمیں اس مقدس فریضے پر اور اہم فریضے پر عمل کرنے کی توفیق نہ سنائے اللہ ہر برامین ہمیں اخلاص ادا کرے اور اللہ ہر برامین ہمیں آنے والے دس دنوں میں زیادہ زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق نہ سنائے اور اللہ ہر برامین نیک امال کو قبول کرے اور ان نیک امال کو قبول کر کے اللہ ہر برامین ہمیں جنت میں داخلہ داخلہ ادا کرے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ عظیم ویا ویاکم دل آیا تو دکل حکیم ان تعالا جواب الکریم ملک ملکوں